اچھا، تو جناب حضرت رام مفتی صاحب جناب علی آپ کی ویب سائٹ پر ایک سوال آیا ہے سلیم احمد صاحب لاہور سے ان کا سوال ہے کہ حضرت رام مفتی صاحب جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں دوران سفر ٹرین میں نماز پڑھنے کے لیے کیا حکم ہے کیا ہم اپنی سیٹ یا برتھ پر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ کعبے کا تعین کرنا بھی مشکل ہو اس بارے میں ذرا حکم فرما دیجیے جزاک اللہ خیر ہاں جی سلیم بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ٹرین میں نماز پڑھنا فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ٹرین سے نیچے اتر کے وہ نماز پڑھے گا ٹرین میں نماز نہیں ہوگی ہاں اگر وقت گزر رہا ہے نماز کا اور کوئی اسٹیشن بھی قریب نہیں تو پھر وہ نماز پڑھ لے کوشش کرے قبلے کا تعین کرے وہ گھر میں آئے تو اس نماز کو دوبارہ پھر پڑھے نفل اور سنتے جو ہیں وہ ٹرین میں ہو جائیں لیکن فرض اور وطر جو ہیں وہ نیچے اتر کر پڑھنے چاہیے ہوائی جہاز میں بلا کراہ نماز ہو جاتی ہے بحری جہاز یا کشتی میں بھی ہو جاتی ہے لیکن ایسی چیز کہ جس کو آپ آپ جہاں چاہیں اتر سکیں پر فرض نظر نہیں ہوتی اسے اتر کر ہی پڑھنی چاہیے لیکن جیسا میں نے وقت جا رہا ہے اور ابھی اتنا کوئی نزدیک نہیں ہے اسٹیشن تو فوراً نماز پڑھ لی جائے چلتی میں بعد میں وہ واجب و لہار کی بعد میں اس کو ادا کر لیا جائے گا جی شاہ بھائی ہیں سہیل تو پتہ نہیں بھائی کو ابھی نہیں تو شاہ